حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن سور میں پھونک ماری جائے گی اسی میں بے ہوشی تاری ہوگی لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت درود پڑا کرو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جب آپ کا جسم مبارک خاک ہو جائے گا تب کس طرح ہمارا درود آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پچاسی